ابن المصفہ نے کہا ہمیں بقیہ نے بیان کیا اس نے کہا ہمیں زبیدی نے نافع سے بسند ایوب اسی کے ہم مانا روایت کیا سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو انتالیس